سفیان بن آئینہ نے عمر بن دینار سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو شاہ جابر بن عبداللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آٹھ رکت ایک ساتھ ظہر اور عصر اور سات رکت ایک ساتھ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں بیچ میں سنت وغیرہ کچھ نہیں ابو شاہسا سے میں نے کہا میرا خیال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر آخر وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی اسی طرح مغرب آخر وقت میں پڑھی ہوگی اور عشاء اول وقت میں ابو شاہزاں نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چوہتر